نحمۃ بن وسلی علا رسول الکریم امہ بادو فاؤصب من الشیطان الرجیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمریِ وحل من ملسانی یفقہ کولی ربی یسر ولاۃ وسر وتمم بالخیر سبق نمبر اٹھائیس آیت نمبر دو سو آٹھ سے دو سو پندرہ صورت البکرا لیسن نمبر 28 آیت نمبر 208 ٹو 215 صورت لفظی ترجمہ دہرائیں گے سب پورے جوش کے ساتھ پڑھیں اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کے پڑھے ہوئے لفظوں کے اوپر جو بھی بات میں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اس کا اجر حاصل کریں گے یا ایوہ آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلو داخل ہو جاؤ سب سلمی اسلام میں کافتن پورے کے پورے و اور لا نہیں تب او تم پیروی کرو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی ان نہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے ادو و مبین دشمن ہے کھلا فعن پھر اگر زلل تم تم پھسل گئے ممبادی اس کے بعد ما جاءتکم کم جو آ گئیں تمہارے پاس البیناتو روشن ہدایات فعلمو تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز ہے غالب حکمت والا ہے حل ندرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں اللہ صرف ان یہ کے یا اللہ آئے ان کے پاس اللہ تعالی فی زلن سائبانوں میں من الغمامی بادلوں سے والملائکتو اور فرشتے بھی وقودی الامر اور پورا ہو کام وَ اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجمور لوٹائے جائیں گے سارے معاملات سل سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے کم کتنی آتینا ہم ہوں ہم نے ان کو من آیاتم بیجینہ روشن نشانیوں میں سے و میں یو بدل اور جو کوئی بدل ڈالے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو من بعدی اس کے بعد ما ما ہو جو آئی اس کے پاس فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دیتا ہے زینا خوش نما بنا دی گئی للذین کفرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ویس خرونا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الزینہ ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ اتقو جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقہم ان سے اوپر ہوں گے یوم القیامتی قیامت کے دن واللہ اور اللہ تعالی یرزقو رزق دیتا ہے میں یشاؤ جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب کانن ناسو تھے لوگ امتوں واحدہ ایک گروہ فبا اللہ پھر بھیجے اللہ نے ان نبی نبی مبشرینہ خوشخبری سنانے والے و منظرینہ اور ڈرانے والے و انزلہ اور نازل کی معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب بالحقی حق کے ساتھ لیا حکمہ تاکہ فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان فی ماں اس میں جو اختلفو اختلاف کیا انہوں نے فی ہی اس میں و مختلف اور نہیں اختلاف کیا فی ہی اس میں اللہ مگر الذین ان لوگوں نے جن کو اوتوہو دی گئی وہ بعدی اس کے بعد ما ما ہوں جو آ گئیں ان کے پاس دلیلیں روشن دلیلیں بغیم ضد کی وجہ سے بئی نہ ہم آپس میں فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ نے الذین آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے لما اختلفو اس چیز میں کہ اختلاف کیا فی ہی جس میں من الحق کی حق سے بھی از ہی اس کے حکم سے واللہ اور اللہ تعالی یہ دی ہدایت دیتا ہے میں یشا جسے وہ چاہتا ہے الا طرف سراتم مستقیم سیدھے راستے کے ام حسب تم کیا خیال کیا تم نے ان یہ کے تدخل الجنت داخل ہو گے تم جنت میں وا اور لمحہ ابھی تک نہیں یا آئی تمہارے پاس مثل اللذین حالت ان لوگوں کی سی جو خلو ہو گزرے من قبلکم تم سے پہلے مست ہم الباس پہنچی ان کو سختی ودرا اور تکلیف وزل ذیلو اور وہ ہلائے گئے حتی یہاں تک کہ یقول الرسول پکار اٹھے رسول والذین آمنوا اور جو ایمان لائے ماہو ساتھ اس کے متا نصر اللہ کب آئے گی مدد اللہ کی اللہ خبردار ان بے شک نصر اللہ مدد اللہ کی قریب قریب ہے یس سلو نکا وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا کیا کچھ یونفقون وہ خرچ کریں کل کہہ دیجیے انفقتم جو خرچ کرو تم جو خرچ کرو تم من خیرن من خیرن مال میں سے مال میں سے فلیل والدینی فلیل والدینی پس ماں باپ کے لیے ہے پس ماں باپ کے لیے ہے والاقربین والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے والیتاما والیتاما اور یتیموں کے لیے اور یتیموں کے لیے والمساکین والمساکین اور محتاجوں کے لیے وہ اپنے صبیل اور